حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر بیت الخلا تشریف لے گئے اور ضروری حاجت فارغ ہوئے پھر چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ دھوئے اور سو گئے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے کہا ہمیں ابو بکر بن خلاد باہلی نے یحیٰ بن سعید سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے سلامہ بن کوہیل سے انہوں نے بکیر سے انہوں نے کوریب سے انہوں نے ابن عباس کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت بیان کی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر پانچ سو آٹھ